محلوں کا ارادہ ہے کسی اور جہاں میں تعمیر کا وعدہ ہے کسی اور جہاں میں محلوں کا ارادہ ہے کسی اور جہاں میں تعمیر کا وعدہ ہے کسی اور جہاں میں تاریخ تیرے شہر سے ہاں دور و نور تاریخ تیرے شہر سے ہاں دور پر نور ایک منزل و جادہ ہے کسی اور جہاں میں ایک منزل و جادہ ہے کسی اور جہاں میں رہنا تجھے دائم ہے وہاں دل میرے لیکن رہنا تجھے دائم ہے وہاں دل میرے لیکن محنت تیری زیادہ ہے کسی اور جہاں میں محنت تیری زیادہ ہے کسی اور جہاں میں میدان تہی ہے کسی ماہر کے ہنر سے میدان تہی ہے کسی ماہر کے ہنر سے اور اپنا پیادہ ہے کسی اور جہاں میں اور اپنا پیادہ ہے کسی اور جہاں میں میں کال کے مکتب میں کہاں درد کی دولت میں کال کے مکتب میں کہاں درد کی دولت یہ مینا بادہ ہے کسی اور جہاں میں یہ مینا بادہ ہے کسی اور جہاں میں پوشا کے فقیری میں کوئی شاہ پھرے ہیں پوشا کے فقیری میں کوئی شاہ پھرے ہیں اتنا نہیں سادہ ہے کسی اور جہاں میں اتنا نہیں سادہ ہے کسی اور جہاں میں پلکوں سے چنا کرتا ہے کانٹے وہ خوشی سے پلکوں سے چنا کرتا ہے کانٹے وہ خوشی سے راحت کا ہے کسی اور جہاں میں راحت کا ہے کسی اور جہاں میں اے ماں تجھے راضی کسی دن کر ہی میں لوں گا ماں تجھے راضی کسی دن کر ہی میں لوں گا تجھ سے میرا وعدہ ہے کسی اور جہاں میں تجھ سے میرا وعدہ ہے کسی اور جہاں میں محلوں کا ارادہ ہے کسی اور جہاں میں تعمیر کا وعدہ ہے کسی اور جہاں میں کسی اور جہاں میں